اب ہم آتے ہیں ناخون کاٹنے پر ناخون کاٹنا یا ناخون تراشنا اس پر بھی تمام کا اتفاق کے حرام کی حالت میں کا کاٹنا حرام ہے ہاں اگر کوئی ناخون خود بخود ٹوٹ جائے تو اس کا الگ کر دینا جائز ہے اسی طرح جو ابھی ہم بالوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے یعنی جسم کے بال کاٹنا جو بال خود بخود گر جاتا ہے جو آپ کے اسکارف میں لگا ہوا آپ کو نظر آتا ہے جب آپ اس کو کھولتی ہیں وضو کے مسا کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس میں کچھ بال لگے ہوئے ہیں آپ کے اوڑنی میں آپ کے حجاب میں یا آپ کے دوپٹے اسکارف وغیرہ میں تو اس پر کوئی دم یا فدیا نہیں ہوتا اس پر کیونکہ وہ خود بخود ٹوٹے ہیں خود بخود ٹوٹنے والے بالوں پر کوئی دم نہیں ہوتا اسی طرح سے خود بخود ٹوٹ جائے اگر کوئی ناخون جیسے کہ وہ اکھڑ گیا ہو اور اسی لیے اس کو پھر اس کسی نے مکمل طور پہ اس کو نکالنا ہو تو نکال کے الگ کر دیا ہو تو اس طرح کی اس پر کوئی صدقہ یا کوئی دم نہیں ہوتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ احرام سے پہلے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو بھی صاف کر لیں اور تمام ناخنوں کو بھی پہلے ہی کاٹ لیں تاکہ بعد میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو ہو اگر کوئی ناخون خود بخود ٹوٹ جائے تو اس کا الگ کر دینا جائز ہے احرام کی حالت میں عذر سے یا بلا عذر ناخون کاٹنے پر فدیہ یعنی کہ دم واجب آتا ہے اب دم کے لیے کتنے ناخونوں کو کاٹنا جو ہے وہ آئمہ کے نزدیک ان کی رائے میں دم واجب ہوتا ہے تو احناف کے نزدیک پانچ ناخنوں سے زائد کاٹنے پر دم واجب ہوتا ہے یعنی کہ اگر کسی نے پانچ ناخنوں سے زیادہ کاٹے ہیں تو اس پر دم واجب ہے اور اگر اس نے اس سے کم کاٹے ہیں تو اس پر صدقہ واجب ہے اور ہر ناخون کے عوض وہ صدقہ دے گا مالکیہ حمبلیہ اور شافیہ کے نزدیک بے ترتیب ایک اور دو ناخنوں پر صدقہ اور تین ناخنوں یا اس سے زائد پر ان کے نزدیک جو ہے وہ دم ہے اور جتنے بھی ناخن یعنی دو یا تین جو اگر کٹے ہیں یا چار کٹے ہیں تو اس پر کیا کرنا ہے ہر ناخن کے بدلے صدقہ فطر کے مساوی رقم دی جائے گی اور اگر پانچ سے زائد ناخن ہو جائیں گے تو پھر اس پر دم واجب ہوگا